ارم کا چوتھا آنسو Hans Christian Andersen Syed Irfan Ali dot com Iram اور تیس ہزار کا سفید بگلا چھوٹی بچی ایرم اپنی گائے کے ساتھ جنگل سے گھر جا رہی تھی گائے کی عمر بھی زیادہ تھی اور سست ضدی اور غصے والی بھی تھی کبھی کبھی غصہ چڑھتا تو گائے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیتی حرکت بھی بند کر دیتی تاکہ گلے کی گھنٹی نہ بجے ایرم اسے ڈھونڈتی آوازیں دیتی تو سامنے آ جاتی ایرم کی یہی ایک اکیلی سہیلی تھی دونوں کو ایک دوسرے کا بہت خیال تھا ہاں یہ گائے دودھ بہت زیادہ دیتی تھی ایرم اپنی نانی کے ساتھ رہتی اور جنگل میں پرندے اور جانور اس کے دوست تھے بہت مزے کے دن تھے پھر اسے قریب ہی ایک سیٹی کی آواز سنائی دی پرندے تو دوستی کی سیٹی بجاتے تھے مگر اس آواز میں خود غرضی اور ظلم بھی شامل تھا ایرم نے جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی آواز میں ہمدردی اور درخواست پیدا کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا پیاری بچی سڑک کتنی دور ہے بہت ہی دور میں پرندوں کا شکاری ہوں تم اب میری دوست ہو لمبے چوڑے لڑکے نے مسکرا کر کہا اور شاید مجھے تمہارے گھر میں رات گزارنی پڑے ارم ڈر گئی نانی سخت ناراض ہوں گی میری تو غلطی بھی کوئی نہیں تینوں گھر پہنچے نانی ناراضگی سے بولی ارم کہاں تھیں اتنی دیر سے کیوں آئیں شکاری لڑکے نے کہا کہ وہ رات ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صبح دوبارہ شکار شروع کرے گا مگر کھانے کی ضرورت ہے نانی کی شفقت و محبت جاگ اٹھی ہاں یہ لو کھانا کھاؤ دودھ پیو اور وہاں گھاس پھوس کے بستر پر سو جاؤ لڑکا اتنے صاف ستھرے گھر اور مہمان نواز لوگوں سے مل کر خوشی محسوس کر رہا تھا نانی نے اس سے بہت دیر تک باتیں کی اپنے چار بچوں کے بارے میں بتایا جو مر چکے تھے ایک بیٹے کا جو شکاری تھا اس کا کچھ علم نہ تھا کہاں ہے یہ ارم بالکل اس جیسی ہے تمام جنگل کا اسے علم ہے تمام جانور اور پرندے اس کے دوست بن چکے ہیں اپنا کھانا انہیں کھلا دیتی ہے یہ بات شکاری لڑکے کے لیے بہت اہم تھی او ہو ارم پرندوں کے بارے میں جانتی ہے میں تو سالوں سے پرندے جمع کر رہا ہوں دو تین ایسے ہیں جو ہاتھ ہی نہیں آتے ان کی تلاش میں یہاں تک آ گیا ہوں سنا ہے وہ یہاں اس علاقے میں مل سکتے ہیں نانی گھبرا گئیں او ہو تم انہیں قید کرو گے پنجروں میں بند کر کے رکھو گے لڑکا بولا نہیں مجھے ریسرچ کرنے کے لیے انہیں گولی سے مارنا ہوتا ہے پھر مسالہ بھر کر محفوظ کر لیتا ہوں ایک نایاب سفید بگلا مجھے یہاں نظر آیا ہے اس نے ارم کی طرف دیکھا کہ یقینی طور پر اسے اس کا علم ہوگا کیوں ارم کیا جانتی ہو وہ کہاں سے ملے گا ارم جو ایک مینڈک کو دیکھ رہی تھی اس کا دل زور سے دھڑکا ہاں وہ جانتی تھی دور دلدل جہاں نانی نے جانے سے منع کیا تھا وہاں وہ پرندہ رہتا تھا دلدل کے پیچھے سمندر تھا جسے ارم کبھی دیکھ تو نہ سکی تھی مگر اس کی آوازیں وہ سنتی خاص طور پر طوفان میں تو وہ بے پناہ شور کرتا لڑکے نے جوش سے کہا مجھے وہ بگلا ہر قیمت پر چاہیے ارم کو میں تیس ہزار روپے دوں گا اگر وہ مجھے پرندہ دکھا دے گی تمام رات ارم تیس ہزار کے بارے میں سوچتی رہی صبح شکاری اور وہ دوست بن چکے تھے دونوں دیر تک سیر کرتے رہے پرندوں کے بارے میں باتیں بتاتے رہے ارم نے ایسا خوبصورت انسان پہلے نہیں دیکھا تھا وہ اسے بہت پسند کر چکی تھی رات تک وہ گھومتے رہے واپسی کے وقت ارم نے ایک سیٹی کی آواز سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی لڑکے سے کچھ نہ کہا اور وہ دونوں گھر واپس آ گئے ارم کے گھر سے ایک میل کے فاصلے پر ایک بہت اونچا درخت تھا سب درختوں سے پرانا اور گھنا ارم جانتی تھی کہ اگر وہ اس کے اوپر چڑھ جائے تو دور کا سمندر دیکھ سکتی ہے اور اس سفید بگلے کو بھی رات کو وہ جاگتی رہی اور صبح سے بہت پہلے چپکے سے گھر سے نکلی جنگل ابھی سو رہا تھا ارم بے چین تھی ایک گلہری کی طرح درخت پر آہستہ آہستہ چڑھتی رہی مگر یہ بہت مشکل کام تھا اس کی سوچ سے زیادہ مشکل جسم زخمی ہو رہا تھا پرندے جاگنے لگے تھے اور پھر ارم نے فتح حاصل کر لی وہ درخت کے اوپر کھڑی تھی دور سمندر نظر آ رہا تھا گرجے کے مینار اور دور درخت اور کھیت بھی مگر بہت چھوٹے سمندر میں کشتیاں بھی نظر آنے لگیں اور پھر وہ ہستی بھی نظر آ گئی جس کے لیے ارم نے اتنی محنت کی تھی سفید بگلے کا گھونسلہ جہاں وہ خود موجود تھا اس نے اڑنا شروع کیا ارم نے دل میں اس کے اڑنے کی تعریف کی گھر گئی تو شکاری کی تیز آنکھیں جان چکی تھیں کہ ارم کو ضرور پرندے کا علم ہو چکا ہے ارم بھی کبھی تیس ہزار کے بارے میں سوچتی کبھی خیالوں میں اس خوبصورت آزاد بگلے کو اڑتے ہوئے دیکھتی دنیا میں رہنے کے لیے روپے کتنے ضروری تھے اب شکاری بھی تو اس کا دوست تھا کیا اسے بتا دے اگر بگلے کا بتا دے گی تو ان کی دوستی مضبوط ہو جائے گی وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکیں گے مگر نہیں یہ تو ظالم دوست ہے جو پرندے مار ڈالتا ہے کیا روپے اور ظالم دوست میرے پیارے محبت کرنے والے پرندے سے بہتر ہیں نہیں ہرگز نہیں کئی سال گزر گئے ارم اب بھی اس معصوم سفید بگلے کی سیٹی کی آواز سنتی ہے تو مسکرا دیتی ہے اسے علم ہے کہ وہ بگلا اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اس نے پیسے نکالے تیس ہزار روپیہ تین دفعہ اسے نکالا دو دفعہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کل جب نکالے تو میں نے پوچھا اسے کہتی میں نے کھا لی گئی میں نے کہا تم نے نہیں کھائے میں اس کو مارنا شروع کر دیا مانی نہیں ہے کبھی کہے وہاں رکھ دیے کبھی کہے یہاں رکھ دی سارا میں کھولتی رہی ساتھ میں اس کو مارتی رہی کہ مناتے مناتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس کو مار دیا